فصل نمبر چار لام تاکیب نون تاکیب کی گردان کے جو سوالات آتے تھے اس میں سے پہلا ہو گیا تھا فال صاحب کا یج تنیب وس ماوریت نون شکیلا و خفیفہ کی گردان کرو میں نے آپ کو بتا دیا تھا سکیلا اور خفیفہ آپ نے بنانی ہے لئے تنی بننا لئے تنی بان لئے تنی بننا بننا تنی تنی بان بنان بان خفیفہ جب کریں گے بن بن لتجتنی بن اور پھر اس طریقے سے بننا اور یہ سارے چلیں گے اب آتے ہیں سوال نمبر دو کی طرف علنا اور لف النان مظاہرے کون سی سیگے اور کس طرح بنائے گئے ہیں لف النا کون سیگا ہوگا بتائیے لف علنا لیف النا یہ کون سا سی گا النا لف النا کون سا ہے یہ تو آپ کو آنا چاہیے بڑی آسان سے ہاں دیکھ زماں آ رہا ہے نا لیف النا فوراً سمجھ جائیں زما آ گیا نون سے پہلے زما آ رہا ہے کون سی ہوتا ہے نہیں لیا فالون لیا چھٹیاں کی ہیں نا چھٹیاں کی ہیں نا لیا فالنا کی بات نہیں کر رہا ہوں لیا فالنا لیا فالون جمع غائب ہاں کسا مذکر غائب بھائی آسان میں ترکیب آپ کو بتا دی تھی کہ نون شکیلا سے پہلے اگر زما آ رہا ہے تو آپ فوراً اپنے ذہن میں ڈال دیجئے کہ یہ جمع مذکر کا سیگا ہے اگر نونی سکیلا سے پہلے کیا آ رہا ہے جمع آ رہا ہے تو بس آپ بھی جمع مذکر ہے فالون ہے آپ فوراً یا غائب کا سیگا ہے نہیں ہونی چاہیے تھی نا نہیں ہونی چاہیے تھی یہ تو کہہ رہا ہوں آپ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے ابھی سمجھ نہیں پا رہے میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں ایک دفعہ کی محنت ایک دفعہ کی محنت پھر آپ خود کہیں گے کہ جی یہ جو ہے واقعی ہمیں بہت فائدہ ہوا تھا ایک دفعہ کی محنت کر لیں بس سر تناؤ نہیں آتی یہ بنیادی اے بی سی ہے بنیادی اے بی سی ہے اگر آپ کو یہ بنیادی ورڈ کو جوڑنا نہیں آئے گا کچھ نہیں کرنا تو ساری زندگی کبھی نہیں پڑھ سکیں گے عربی نہیں پڑھ سکتے عربی نہیں سمجھ سکتے چاہے آپ حدیث کتابیں پڑھ جائیں بخاری شریف پڑھ جائیں کوئی بھی پڑھ جائیں لیکن اگر یہ چیزیں نہیں آتی کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا لیکن اگر آپ کی ناف مضبوط ہو جائے اور آپ باقی کتابیں صحیح طرح نہ بھی پڑھ پائے تو زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ اپنی کتابوں کو خود مضبوط کر سکتے ہیں لیا فالنا کون سا ہوگا جمع مذکر غائب سیگا لتا فالنا لتا فالنا یہ دیکھیں اس میں بہت بڑی نشانی ہے زیر آ رہی ہے لتا فالنا نونی سکیلا سے پہلے زیر آ رہی ہے بہت بڑی نشانی ہے لطف ہاں واحد حاضر کون سا آ جائے گا واحد حاضر دسواں سیگا بن جاتا ہے واحد حاضر نیم سکیلا سے پہلے زیر آ گئی آپ کو فوراً ذہن جانا چاہیے کہ بھائی یہ کیا ہے یہ واحد مونس حاضر ہے واحد حاضر ہی کے اندر صرف زیر آتی ہے اچھا النان لیف النان یہ تو میں نے آپ کو بتا نان کا سیگا نان لف الانیاف کیسے لیا النان نان نان نان میں بار بار کہہ رہا ہوں نان نان کا سیگا جب آتا ہے تو کیا آتا ہے چھٹیاں کی ہیں نا نان کا سیگا آج میں نے کیا بتایا تھا نان کیا نان کی میں بار بار بات کرتا تھا بھائی وہ جمع مونس جو ہے نا وہ جمع مونس کا سیگا ہے جمع مونس اگر نان آ جائے یا تو جمع مونس غائب ہے جائے تو کیا جمع مونس حاضر کسی ہے لتا فل نان آ جائے گا تو جمع مونس حاضر لیا فل نان آ جائے گا تو جمع مونس غائب نان کسی ہے نان رسنیا کے اندر نان آتا ہے صرف خالی آن آتا ہے جس طرح کہ لیا فلن لیا فلان نے دیکھیں آن لیا فلان نے رسمیاں کے اندر آن آئے گا ادھر نان آ رہا ہے کیسے بنائے گئے ہیں اب یہ ایک علیحدہ سی چیز ہے سوال نمبر تین پہ چلتے ہیں تفالنا تفلونا یا فلانے لام تاکید بانو تاکہ سکیلا اور خفیفہ تفالنا سے ذرا سکیلا اور خفیفہ بنائے تفالنا سے کون سیگا بنے گا تفلنا فلنا سے کون سیگا بنے گا انہوں نے سکیلا و خفیفہ سکیلا بنائیے ذرا کیسے بنے گا تفالنا سے فلنا فوج میں جانا چاہیے کون سی ہے یہ مونس کا سیکھا ہے مونس کے سیکھے کے اندر آخر میں پھر کیا آتا ہے سکیلا اگر آ جائے تو فلنا سے فوراً ذہن جائے گی جی، فلنا تفر تفلان تفلان تفلون تفرین تفلنا سیگا ہے ٹھیک ہے بارہواں سیگا ہے اور کون سا ہے جمع مونس حاضر کا سیگا ہے تو فوراً کیسے بنے گا لطف النان لطف النان نان کا سیگا اور خفیفہ کیسے بنایا جائے گا خفیفہ کیسے بنے گا خفیفہ بنائیے تفلنا سے خفیفہ بنائیے ہاں اس کا نہیں بنے گا بھائی اس کا نہیں بنے گا نا میں نے آپ کو بتا دیا تھا جتنے بھی الف والے سیگے تھے نا الف والے الف والے سیگے ان کے اندر کیا نہیں آئے گا ہاں خفیفہ آئے گا نہیں بتا چھ سیگے ہوں گے چار تسمیاں والے اور یہ دو نان والے سیگے دو نان والے سیگے اور چار تسمیاں والے یہ غائب ہو جائیں گے خفیفہ کے اندر اچھا سے بنائیے تفلونا سے اور خفیفہ بنائیے اور خفیفہ بنائیے السلام علیکم معذرت کے ساتھ کیا کروں اسپیڈ کا سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہو گیا کہ نیٹ کی اسپیڈ ہی نہیں بالکل نہیں ہے ہاں پتہ نہیں کیا ہوا نیٹ کوئی مسئلہ ہوا ہوا ہے جس کی وجہ سے جو ہے بس یہی کام چل رہا موسم تو اب کچھ نہ کچھ چینج ہو گیا لیکن وائس دیکھیے وائس اوکے وائس اوکے السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی وائس اوکے تو تفلونا تفلونا ہے اس کا سیگا کیسے بنے گا ہاں، اس میں نے آپ سے کہا تھا نا واؤ اور نون اس میں دونوں گر جائیں گا تو کیا بن جائے گا فالون خفیفہ کیسے بنے گا لتا فالون یا یا فلان فلان اس کا بنائیے جی یا فلان شکیلا اور خفیفہ بنائیے بنائیے بنائیے جی یف الان ہے نا للان ٹھیک ہے صحیح ہے میں نے کہا نان تو نہیں کرگے کہ نان نہیں ہونا چاہیے نان ادھر نہیں آنا چاہیے تسلی ہے نان نہیں ہے یہاں پہ لیا فلان لیا فلان ٹھیک ہے فلان سے کیا ہو جائے گا اس میں کیا کام کرنا تھا نون گرانا تھا نون گرانا تھا نون مشدت آخر میں لگانا تھا شروع شروع میں لام تاخیر لگانا تھا بس تو کیا بن جائے گا لیا فلان اچھا جی اف اچھا جی اور اب کیا ہوگا خفیفہ اس میں نہیں آئے گا کیوں آن آ گیا نا آن افل سے گردان بنائیے افل سے گردان بنائیے السلام علیکم وائس وائس اوکے اوکے چلیے جی دیکھیے بس اگر وہ ہو گڑبڑ ہو تو اس سے پہلے میں سے معذرت کر چکا ہوں افالو سکیلا افالو سے سکیلا بنائیے وہ سیٹ ہو جائے کے اوپر بھی آپ فالو سے پیلا بنائیے آپ فالو سے پیلا کیسے آئے گی وائس اوکے جی کے اوپر ہے آ رہی ہے ٹھیک ہے جی تو اب آئے گا اب فالو سے سکیلا بنے گا اب فالانا اور خفیفہ کیسے بنے گا اب فالان نمبر چار سوالات میں سے نمبر چار ہے وہ سات سیگے کون سے ہیں جن سے نون عرابی گہرایا جاتا ہے وہ سات سیگے کون سے ہیں جن سے نون عرابی جاتا ہے چار تستیاں والے سیکھے ہیں آپ کو معلوم نون عرابی گرانے کے لیے چار تستیاں والے دو جمع مذکر والے اور ایک واحد مونس حاضر والا جس میں نون عرابی ہوتا ہے سات تو یہ گر جاتے ہیں واحد مونس حاضر تو یہ نون رابی کی رات کیا جاتا ہے اس میں سے الف فاصل کسے کہتے ہیں فاصل کسے کہتے ہیں علیف فاصل وہ جو نان کے سیگوں میں آتا ہے الف فاصل اس کو کہا جاتا ہے اب آپ کے ذمے میں کام لگا رہا ہوں آپ کے ذمے کام لگا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ آج تیار کرنے سوال نمبر چھ اور سوال نمبر سات آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے سوال نمبر چھ اور سوال نمبر سات آپ لوگوں نے لئے تانی لانی لتا نما لنا سمنا لتا ترک لتا کا اردو میں ترجمہ کرو یہ اب آپ نے کرنا ہے اس طرح سوال نمبر سات کے اندر عربی میں ترجمہ کرو ہم ضرور ضرور لکھیں گے کتب یک تبو سے لکھنا ہوگا روکیں گے منع یمنا روکنا ہوتا ہے پرہیز کرنا ٹھیک ہے ترک یت رخ کو پرہیز کرنا جانا کا یا زہبا یا سب جانے کے معنی ہوتے ہیں سنو گی سمے یس نہ سننا چھوڑی جاؤ گی ترک یت رخ یو سے کچھ نہ کچھ بنے گا چھوڑی جاؤ گی میں ایک مرض ضرور سنوں گا اسما وغیرہ یہ اس سے آئے گا اور جائیں گے یہ صحابہ یہ صابو سے صحابہ صابو یا صابو سے کچھ نہ کچھ بنے گا جانے کے معنی صابو ہاں آپ لوگ ترجمہ کون سا کریں گے اس میں سے چاہے سکیلا کا کر لیں چاہے خفیفہ کا کر لیں کوئی بات نہیں جو بھی کر لیں سکیلا کا کر لیں یا خفیفہ کا کیونکہ اس کتاب کے اندر فرق نہیں کیا حضرت نے حضرت نے فرق نہیں کیا میں نے آپ کو بتایا تھا تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے ضرور بس ضرور سکیلا کا ترجمہ آنا چاہیے اور ضرور خفیفہ کا ترجمہ آنا چاہیے لیکن حضرت نے یہاں پہ دونوں کے ساتھ ایک ہی ترجمہ کیا ہے ضرور ضرور کیا ہے تو ہونا ہی چاہیے تھا سکیلا کے لیے ضرور بھی ضرور ہونا چاہیے اور ہاں پرہیز کرنا جو ہے نا وہ اجتناباج تیبو سے پرہیز کرنا اجتناباج ہوگا میں تھوڑا سا بول ہوں گا پرہیز کرنا کیا ہے ہاں وہ تارا کا یا تو میں ہوتے ہیں ایجتا نا بھائی تا نیبو پر اس کے معنی کیا ہوں گے یہ سے اجتناب کرنا یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کل میں نے آپ لوگوں کا اس کا ٹیسٹ ہوگا کل اس کا ٹیسٹ ہوگا آپ لوگوں کا کل اس کا ٹیسٹ جی نہ نکال لیے